کہ اللہ رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا یکون ہواہ تبع لما جئت به دوستو بس اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں دو منٹ دو جملہ ہے کہ مومن بننے کے لیے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہش اپنی پسند اپنی خواہش اپنی پسند اور اپنی چوائس سارا دوبارہ سارا دوبارہ کس کا ہے میری پسند اپنی ساری پسند ساری خواہشات ساری تمنا اللہ اس کے رسول کے تابے بنا دیا جائے آگے بات سمجھ میں پورے حدیث کا پیغام یہی ہے ہر اللہ اس کے رسول اپنی منمانی نہ چلائیں آپ کو پسند پڑے یا نہیں آپ کو کرنا وہی ہے جس کو کہتے ہیں ناک رگڑ کے کرنا وہی ہے جس کا حکم اللہ اس کے رسول دے دے بس اس میں لا مین واحد حکم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات اپنی پسند میری لائی بھی شریعت کے تابے نہ بنائے ٹھیک ہے نا بھائی کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں نہیں اب دیکھ لو بھگوڑی اللہ کے پسند ہر ہر چیز ورنہ بھی آپ لوگ ہنسیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے دوستو بس جو چیز بھی کرنا ہے دیکھ لو اس چیز کے کرنے میں اللہ کی اور نبی کی پسند ہے یا پسند نہیں قرآن پاک میں اس آئے حدیث پر لوگوں کلام ہے لیکن اس آئے اس حدیث کی قرآن پاک میں کوئی آیت ہے کون سی فلا و رب کا لا یؤمنون حق کے منہ کا فی فیما شاہجہانہ بینہم انفسین آپ کے رب کی قسم صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جھگڑے اپنے فیصلے اپنے معاملات کو ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ بنا دے دوستو سورت القصص کے ایک آیت پیش کر کے ہم بات کو آگے بناتے ہیں اللہ نے فرمایا نفس دو ہی چیزیں ایک ہے ہودا اور ایک ہے ہوا کیا ہے ایک ہودا اور ایک ہوا ہودا جنت ملے جانے والی ہے اور ہوا جہنم میں ملے جانے ہوا اور ہودا ایک دوسرے کے متضاد ہیں ہاں دونوں ایک دوسرے کے ہیں ہمیں ہودا کی پیروی کرنی ہے ہوا کی پیروی نہیں کرنی ہے سمجھ گئے نا ہوا اور ہودا میں ٹکراؤ ہو تو ہوا کو ٹھکرا دیں گے اور ہودا کو کیا مطلب جہاں ہوا نفس پرستی شو فیشن اپنی پسند اپنا دل یہ ساری چیزیں ان کی ساری خواہشات کو مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ہودا کے تابے کس کے تابے ہودا کے تابے ابھی سبھی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم خدا کے پر عمل کرتے ہیں تو بتانا یہ چاہتے ہیں ہوا اور ہودا کون ہوا پرست ہے اور کون ہودا کون ہودا قبول کرتا ہے کون ہوا پر چلتا ہے سورت قصص کے اندر ایک بہترین آیت اللہ رب العالمین نادل کی ہے ہاں بھائی صاحب کون ہے فعلم یس تجیب انما پھر انما یتبعون اہواہم یہ ریکارڈ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ دعویٰ سبھی کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نبی کے وفادار نبی کے فرما بردار نبی کا حکم آنکھوں پر نبی کی سنت سر پر آہ, ہاں، سب ہے کون ہے ہوا پرس فعلم یس تجیب لکا آپ اپنا فرمان پیش کریں اگر آپ کا فرمان کوئی قبول کر لیں تو آپ بھی ہدایت کا پیروی کرنے والا ہے فعلم یس تجیب لکا اور اگر یہ آپ کا فرمان قبول نہ کریں تو فعلم آپ اچھی طرح سے جان لیں نماز یہ اپنے ہوا کی پیروی کرتا ہے آپ کے لائی ہودا کی پیروی نہیں کرتا اللہ کے سول نے فرمایا لا مینتا یا کون ہوا ہوتا مان لیما جی بھی اللہ تعالی ہم سب کو ہودا کیا خدا کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہوا پرستی سے محفوظ رکھے